اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کہ کیا انسان چاہتا ہے کہ ایک اور دین کو وہ فالو کرے اس دین کو چھوڑ کر جس کا سود پوری یونیورس فالو کر رہی ہے اب بغیر دین اللہ یا بغون بولے اصل و مرف میں سما بات وہ دیتا ہوں وہ کرا ساری یونیورس خدا کے دین کو فالو کر رہی ہے کیا انسان چاہتا ہے کہ اس کے سوا ایک اور دین کو فالو کرے وہ کتنی عجیب بات ہے یہ سوچیے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے لیے اور ریسٹ آف دا یونیورس کے لیے سکسیس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ ڈیوائن لا کو فالو کرے جس نے کریٹ کیا ہے اسی کے لاس کو فالو کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں سکس پا سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ ریسٹ آف دا یونیورس میں خدا نے اپنے لاس کو کمپلسولی امپلیمنٹ کر رکھا ہے اور انسان کو خود اپنی آزادی سے اس کو فالو کرنا ہے یہ ڈفرینس یعنی بقیہ جو یونیورس ہے وہ کمپلسو فالوئنگ کا پرنسپل وہاں پر ہے اور انسان میں آپشنل فالوئنگ کا پرنسپل ہے وہ کیسے دیکھیے قرآن میں ہے کہ لشم سے جم بغی اللہ کل قمر صاحب کل نہار وہ کل الفی فلکی بہون یعنی سارے اسٹارس جو ہیں اور سارے پلینٹ جو ہیں اپنے مدار میں گھومتے ہیں یہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ واسٹ اسپیس ہے اس میں سارے پلانٹس اور سارے اسٹارس نان اسٹاپ ریوالو کر رہے ہیں نان اسٹاپ لیکن کوئی ٹکراؤ نہیں کوئی ٹکراؤ نہیں کوئی کلیش نہیں یہ جو ہے خدا کا ڈیمونسٹریشن ہے کہ تم اپنی ایکٹیویٹیز کو اس طرح کرو کہ دوسرے سے ٹکراؤ نہ ہو تمہارا ایک کنٹری دوسرے کنٹری سے نہ ٹکرائے ایک کنٹری دوسری کنٹری پر اٹیک نہ کرے ہر کنٹری اپنے بل پر آگے بڑھے دوسرے کو اٹیک کر کے نہیں تو اسپیس میں جو اسٹارس ہیں پلانٹس ہیں ان میں تو میں نے کہا کہ کمپلسری فالوئنگ ہو رہی ہے وہ ہٹنے کا ان میں طاقت نہیں ہے انسان کو آپشنل فالوئنگ کرنا ہے اس اسی بات کیوں اسٹارس کے لیے اور پلانٹ کے لیے کوئی پیراڈائز نہیں ہے وہ تو چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں پھر دن ختم ہو جائیں گے کسی اسٹار کسی پلانٹ کے لیے کسی سولر سسٹم کسی کسی گلیکسی کے لیے خدا نے کوئی پیراڈائز نہیں بنائی ہے اٹرنل خوشی کا کوئی مقام نہیں بنایا ہے انسان کے لیے بنایا ہے انسان کے لیے پیراڈائز ہے یہ پیراڈائز آپشنل فالوئنگ کے لیے ہے ایک ہی سینٹینس میں میں کہوں گا کہ جو خدا کا کا قانون ہے جو ڈیوائن لا ہے جس کو ساری یونیورس فالو کر رہی ہے اسی کا یعنی آپشنل فالوئنگ کی پرائز میں ملے گی پیراڈائز ہمیں اختیار کے ساتھ وہ کرنا ہے جو مجبورانہ طور پر ریسٹ آف دا یونیورس میں ہو رہا ہے